بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے آپ کے بس ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں خیریت آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جناب لیکچر نمبر نائن آج اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے چیپٹر تھری کو اسٹارٹ کرنا ہے solution of linear systems of equation کی بات چیت کرنی ہے اس سے پہلے جو چیپٹر تھا ہمارے پاس چیپٹر نمبر ٹو جس کے اندر ہم نے چھ لیکچرس کیے اس کے اندر ہم نے کیا بات چیت کی تھی اس میں ہمارے پاس نان لینئر اکویشن تھیں اس کا سولوشن ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اب ہمارے پاس اس وقت ہے system of of linear linear یا ورڈ سسٹم ایکویشنس اس کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا زیادہ تر یہاں پہ نمبر آف لینئر اکویشن ہوں گی اور ان کو ہم نے سالو کرنا ہے by iterative method by different methods جس میں basically they are all as elimination method Gauss's elimination method جو بھی میتھڈ یعنی بیسیکلی جو ہم بیسیکلی جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ایکویشنز کو سالو کر رہے ہیں وہاں پر ہم نان لینئر تھی نان لینئر یہاں لینئر ہے یہاں کوئی اسکوائر وغیرہ نہیں ہوگا دیٹ از ون تھنگ اور سیکنڈ جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایکویشن تھی اور یہاں سسٹم ہے there can be many many equations at a given time اچھا یہاں پر جو بیسیکلی بات ہم کر رہے ہیں یہ سسٹم آف لینئر اکویشن کی جی، بات کریں بہت ساری اکویشن سسٹم پر ٹھیک ہے کیا یہ ضروری ہوگا ہمارے پاس کہ جتنے ہمارے پاس ان نون ہیں اتنی ہی اکویشنس ہونی چاہیے جی بالکل یہ ضروری ہے کہ اگر نمبر آف ان نونس کم ہیں اور نمبر آف ان نون زیادہ ہیں اور گیون اکویشنس کم ہیں تو it will be difficult to determine the all the unknowns تو یہ پرابلم ہوگا so therefore the number of unknowns must be equal to the number of equations that are available to us for solution تو ہم یہاں پر بیسیکلی ہم کیا کریں گے ہم فوکس کریں گے انہیں اکویشنس کو سیٹ آف اکویشنس کو جس کے اندر نمبر آف ان نونس اور نمبر آف اکویشن برابر ہوں برابر ہوں یعنی جس کے اندر ایم اور این دونوں ہمارے پاس برابر ہوں جی بالکل لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے آپ کو بتایا ہمارے پاس کیا ہے سسٹمز آف لینئر اکویشنز ہیں ان کو ہم سالو کریں گے یہ پہلے بھی آپ نے کہیں کسی جگہ لینئر الجبرا میں بھی پڑھا ہو شاید ڈفرینشیل ایکویشنز وغیرہ میں بھی پڑھا ہو طریقہ کار ہے اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اس کے کئی طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار ایلیمنیشن میتھڈ ہے دوسرا سکسیسو اٹریشن وغیرہ ہیں جو ابھی تک ہم ایکویشنز کرتے آئے ہیں یہ آپ نے وہاں پہ بھی نوٹ کیا ہوگا جب ہم بات کر رہے تھے نان لینئر ایکویشنز کی کہ جب پریویس کیس میں ہمارے پاس سلوشن ذرا بہت ایگزیکٹ مل جایا کرتا ٹو ہو گیا ٹو پوائنٹ فائیو ہو گیا ٹو پوائنٹ تھری ہو گیا ٹو پوائنٹ سیون ہو گیا لیکن یہاں پر ہم کافی لمبی کیلکولیشن میں جاتے ہیں یہ کیا وجہ کیا ہے سی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپروکسیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاس جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ٹین بائی تھری ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو three point three three point three three and three point three three three and so on so forth اس طرح کی ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈپینڈ کرے گا کہ ہمیں کتنی ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے تو یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے آپ نے میٹرک میں بھی اکویشن سالو کی ہوں گی سسٹم آف لینئر اکویشن دو اکویشن ہوا کرتی تھی ایک میں ایکس کی ویلو معلوم کر کے دوسری میں سبسٹیچیوٹ کیا کرتے تھے وہاں سے وائی کی ویلو معلوم اور دوبارہ سے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر کے ایکس کی ویلو معلوم کرتے تھے ٹھیک ہے نا that's how we use to do it in case of when we use to do study in matric پھر آپ کے پاس ایف ایس سی آیا جس میں آپ نے کریمرس رولس پڑھا ٹھیک ہے نا کرائمر رول پڑھا تھا پھر اس کا لینئر الجبرا آیا جس کے اندر آپ نے بہت ساری کویشچنس کو سالو کیا لیکن نارملی وہاں پر جو تھا جواب آپ کے پاس بڑا ڈیفینیٹ آ جایا کرتا تھا لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نومیریکل انالیسس پڑھ رہے ہیں اس کے اندر نومیریکل کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈگری آف ایکوریسی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے نا کسی وقت ایسا تھا نا کہ سلوشن آپ کے پاس کہ X two three point three پہ آپ نے اکتفا کیا تھا پھر تھری پوائنٹ تھری تھری پہ اکتفا کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہ 3.33333 پوائنٹ پہ اکتفا کرنا پڑے گا تو یہ جناب تھوڑی سی تقریر تھی تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز بھی کریں گے جس میں ہم بات چیت کریں گے میٹرکس انورشن کی یعنی میٹرکس کی بھی بات چیت ہوگی جب میٹرسس کی بات ہوگی میٹرکس کی بات ہوگی تو میٹرسس کی پراپرٹیز ضرور آنی چاہیے ایف ایس سی کی کتاب کھول لیں یا نیلی جبرا کے نوٹس دیکھ لیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پہلے ہی ازبر ہیں ساری چیزیں اسٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس چیپٹر کے اندر جو ہم نے ہیڈنگز لیے جیسے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا جی۔ وہ ہیڈنگز ہمارے پاس یہ ہیں کہ ہم گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کریں گے جی اس کے بعد جارڈن میتھڈ کریں گے جی۔ اس کے بعد کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ کریں گے جیکوبیز میتھڈ کریں گے گوسٹ لٹریشن میتھڈ کریں گے ریلیکسیشن میتھڈ کریں گے اور میٹرکس انورشن کریں گے اب جب میٹرکس انورشن کی بات کریں تو ان کو میں بتا دوں گا ان کو ڈیٹرمنٹ تھوڑے بہت آنے چاہیے جی بالکل ٹھیک ہے نا میٹرکس انورشن اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی جب تک کہ ڈیٹرمنٹ ان کو نہیں آئیں گے جی کیونکہ اس میٹرکس کا انورس ایگزٹ نہیں کرتا ہے جس کا ڈیٹرمینٹ جی نہ معلوم نہ ہو اور انفیکٹ جیسے کہ یہ بعد میں ہم ڈسکس بھی کریں گے determinant has to be non zero student کو پہلے بھی پتا پتا تو اب یہ ہمارے پاس جو براڈ ٹاپک ہیں once again Gauss elimination Gauss Jordan elimination Crout reduction Jacobi's method Gauss Seidel iteration relaxation and matrix inversion ٹھیک ہے جناب اس چیپٹر میں یہ ٹاپکس جو ہیں ڈسکور یہ ڈسکس کیے جائیں گے اوکے جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلا ٹاپک یہ ابھی انٹروڈکشن ہے ہم اپنی بنیاد بنا رہے ہیں تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے جب بھی کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں نا پیرامیٹر کوئی ایریا ایریا دیکھتے ہیں گھر بنانے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس ایریا میں آپ نے گھر بنانا ہے اسی طریقے سے آپ نہیں کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے تو اپنا پیرامیٹر ڈیفائن کرتے ہیں جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ اپنا گراؤنڈ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گراؤنڈ ہوگا اس کے اندر ہم کھیلیں گے یہ ہمارے رولس ہوں گے اتنے پلیئرس ہوں گے اتنے اوورس ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو یہی چیزیں ہم پہلے میتھمیٹکس میں بھی کرتے ہیں کہ پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد کچھ فنڈامنٹل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں کچھ الائٹ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اس کے بعد یہ گراؤنڈ بن جاتا ہے and then we start playing our own game game of mathematics in this case it is solution of systems of linear equation the solution of the system of equations gives n unknown values x one x two x n which satisfy this system simultaneously If m is greater than n, the system usually will have an infinite number of solutions. جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے اس کو فردر لے کے چلتے ہیں وہ فردر کیا چیز ہے ہمارے پاس کہ ایم اور این برابر اس صورت میں ہوں گے تو ہمارے پاس ایک اور ایک سولوشن آ سکتا ہے لیکن ایم اگر این سے کسی وقت بڑا ہو جائے تو آپ کے پاس نمبر آف سولوشن زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک سے کئی زیادہ سولوشن نکال سکتے ہیں تو وہ ہم ابھی فوکس نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں جس کے میں ہمارے پاس جتنے ان ہیں اتنے ہی ہمارے پاس سیٹ آف اکویشنس ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں I want to repeat that کہ اگر این یہاں تھا m is greater than n تو ہمارے پاس زیادہ سولوشن ہو سکتے ہیں if n is less than m تو پھر ہمارے پاس سولوشن ہی نہیں ہوں گے جی بالکل جی۔ یہ ابھی ابھی ہم نے آگے کہنے کی جی۔ کوشش کریں گے ان شاء اللہ ول ڈیفائن دیٹ آلسو جی تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس determinant A is not equal to zero تو پھر آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سسٹم اس کا یونیک سولوشن ہوگا ٹھیک ہے نا اب A is equal to determinant جو بات کہہ رہے تھے وہ کیا ہے کہ now we have got a determinant اور ڈیٹرمنٹ تو آپ کے پاس پتا ہے کہ ہمیشہ اسکوائر ہوتا ہے جتنے نمبر آف روز ہوں گے اتنے نمبر آف کالمز ہوں گے کبھی ریکٹینگولر ڈیٹرمنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو if A is not equal to zero then the system will have a unique solution میں دوبارہ سے اس کو سسٹمٹائز کر دوں آپ کے پاس کیا چیز ہے آپ کے پاس سیٹ آف اکویشنز ہیں آپ کے پاس سیٹ آف ان نونز ہیں سیٹ آف ان نون سے آپ اس کی ویلو معلوم کرنی یعنی x two x three x n کی ویلو معلوم کرنی اسی طریقے سے آپ کے پاس ایم اور این دونوں برابر ہے تو آپ کے پاس نمبر آف ویریبلس اور نمبر آف اکویشن برابر ہو جائیں گی اس صورت میں آپ کے پاس اگر ڈیٹرمنٹ اے کی ویلو نان زیرو آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس سولوشن جو ہوگا وہ ایک یونیک ہوگا اور ایک ہی جواب آئے گا if A is equal to zero then there exist no solution اگر ڈیٹرمنٹ اے آپ کے پاس زیرو آ جائے تو آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوگا اسی طریقے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نمبر آف اکویشن اگر آپ کے پاس کم ہو جائیں اور نمبر آف ویریبلس زیادہ ہو جائیں تو زیادہ سولوشن ہو سکتا ہے اور نمبر آف ویریبلس کم ہو جائیں number of equation number of equations کم ہو جائیں اور نمبر آف ویریبل زیادہ ہو جائیں تو پھر بھی سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اپروکسیمیشن ضرور کر سکتے ہیں آپ تو لگا سکتے ہیں کہ ایک ویریبل کو زیرو کر لیں یا کوئی ایک آربیٹری ویلو دے دیں تو then that will not remain the same sort of set of equations آگے چلتے ہیں numerical method for finding the solution of the system of are as direct and iterative method In in direct direct methods, methods methods methods. we get the the the the The solution of of system after performing all steps involved procedure. consist elimination and decomposition جناب ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے وہ کیا چیز ہے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سلائڈ کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کر دیں تاکہ یہ چیزیں بچوں کے لیے کلیئر ہو جائیں جی ڈاکٹر صاحب اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے سولوشن نکالنا for system of linear equations یہ لینئر ایکویشنز آتی کہاں سے ہیں بہت سارے انجینئرنگ پرابلمز میں سوشل پرابلمز میں کمپیوٹر پرابلمز میں we need to know the lot of parameters that are not known to us for that we model mathematical equations اور ان کو سالو کرنے سے we try to find out the parameter that are required اور ان کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کرنے سے پھر ہم انجینئرنگ اپلیکیشنس ڈیولپ کرتے ہیں اور اور چیزیں بناتے ہیں so that is how these equations arise اور ان اکویشنز میں ڈفرینٹ uh, پروسیجرز جو یہاں پر مینشن کیے گئے ڈائریکٹ uh, میتھڈ uh, ہوں گے تو اس میں ہم ایلیمینیشن اور ڈیکمپوزیشن میتھڈس کو فوکس کریں گے ایلیمینیشن کا مطلب ایز دا ورڈ انڈیکیٹس کہ اگر if there are several variables we will eliminate those variables one by one till we reach the till we have the solution of the whole system that is all unknown their determinant اور ڈیکمپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک گیون سسٹم ہے تو ہم اس کو ڈیکمپوز uh, کرتے ہیں سیگریگیٹ کرتے ہیں یعنی اس کے ڈفرینٹ سیکشنز بناتے ہیں اور this is only this is only a method method so that we can find the solution تو مقصد ہمارا وہی ان نون ہی معلوم کرنے کا ہے آف دا سسٹم صرف یہ ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے تو یہاں پر صرف ہم اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں الیمنیشن کو کہ ہم نے کچھ ویریبلس کو الیمینیٹ کرنا ہے in order to determinate in order to determine the other variables اور پھر ہم جو معلوم کر چکیں گے ان کی مدد سے جو ریمیننگ ہے ان کو بھی معلوم کر لیں گے and we can do that by even bifurcating making section of the given system جس کو ہم ڈیکمپوزیشن میتھڈس کہہ رہے ہیں we will describe them further doctor صاحب اسی طرح جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ابھی جو ہمارے پاس سلائڈ ہے اس کو ہم دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں ہم نے کیا جی۔ کہا ہے کہ ہمارے پاس دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے اور ایک اٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے اور ڈائریکٹ میتھڈ کے اندر ہمارے پاس دو ہیں ایک لیمنیشن اور ایک ڈیکمپوزیشن جی۔ ٹھیک ہے نا اور ابھی ہم اٹریٹو میتھڈ کی بھی بات چیت کریں گے جو اگلی سلائڈس میں آئیں گے بعد میں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں فردر پروسیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے کہ under elimination method we consider Gaussian elimination and Gauss Jordan elimination method یہ جو بھی ہم نے شروع میں آپ کو انٹروڈکشن بتایا تھا یہ انٹروڈکشن ابھی آپ کے پاس فردر آئے گا اور بہت اس پہ ہم ایکسرسائز کریں گے جس میں گوسین لمنیشن کی بات کریں گے گوس جارڈن جوشن کی بات کریں گے Crout's reduction also known as Cholesky کی reduction is under decomposition method یعنی یہ جو دو میتھڈ ہیں جس کو کراؤڈس ریڈکشن میتھڈ کہتے ہیں یا چولس کی ریڈکشن میتھڈ کہتے ہیں یہ کس میں آتے ہیں انڈر ڈیکمپوزیشن آتے ہیں تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ میتھڈس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اٹریٹو کی بعد میں بات چیت کریں گے Under iterative method, the initial approximate solution is assumed to be known and is improved towards the exact solution in an iterative way. We consider Jacobi, Gauss-Seidel and relaxation method under iterative methods. تو جناب آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئیں ہم نے جو شروع میں کانٹینٹس بتائے تھے تو پہلے جو کانٹینٹس ہیں وہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ہیں پہلے تین چار جو ٹاپکس ہیں اس کے بعد کے جو فردر ٹاپک ہیں وہ اٹریٹو میتھڈس میں آتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ڈائریکٹ میتھڈ میں ہمارے پاس دو آ جاتے ہیں ایک المنیشن میتھڈ آ جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس ڈیکمپوزیشن تو آج جب ہم فوکس کریں گے وہ لمنیشن میتھڈ کی بات چیت کریں گے تو پہلے جو گوس جارڈن میتھڈ ہے یا گوس میتھڈ ہے وہ لمنیشن میتھڈ ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بات کرتے ہیں کراؤڈس میتھڈ جو ہے اور اس کے بعد چولس کی میتھڈ جو ہے that is called decomposition method and finally ہمارے پاس جو دوسرے میتھڈ ہیں جو کو بھی میتھڈ ہے گوس سیٹل میتھڈ ہے یہ میتھڈس ہیں نا clear once again divide into two direct اور اس کا ایٹریٹو ڈائریکٹ کے اندر ایلیمنیشن ڈیکمپوزیشن اور اسی طریقے سے آپ کے پاس لاسٹلی جو ٹریٹی میتھڈ کے اندر دو تین طریقے کار آتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں گوسین ایلیمنیشن میتھڈ تو گوسین ایلیمنیشن میتھڈ پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایک بریف سا بتا دیں کہ کیا ہوتا کیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سادہ عام وہم اردو زبان کے اندر ہم اس سے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو جی جی یاد رکھیں کہ سیٹ آف اکویشنس ہوں گی آپ کے پاس ٹھیک ہے سیٹ آف اکویشنس ہوں گی اور سیٹ آف اکویشنس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو میٹرکس نوٹیشن ٹھیک بات ہے نا میٹرکس نوٹیشن میں ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک خاص طریقہ کار ہے اس کو سالو کرنے کا لینئر الجبرا میں بھی پڑا ہوگا ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کرا دیں کوئکلی جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ میں این بائی این میٹرکس ہمیں گیون ہوگی اور ہم اس کو اس طرح سے شروع کریں گے کہ جو فرسٹ رو ہے اس کا فرسٹ کالم سے فسٹ ایلیمنٹ uh, سے ہم تھرو آؤٹ اس کو ڈیوائڈ کر کے اور اس کو کسی طرح سے ون دے آئیں گے اور اس کے بعد دا سیم ٹرم جو uh, جو وہ رو ہے اس کو ہم سپریٹ کریں گے ملٹیپلائی کریں گے with the first element of the next row اور اسے ملٹیپلائی کر کے اس میں سے سپریٹ کر لیں گے اور یہ پروسیس ہم تمام جتنی بھی روز ہیں ان کے ساتھ کریں گے سو اس طرح سے یہ ہوگا کہ فسٹ رو میں فسٹ کالم میں ایلیمنٹ ون آ جائے گا اور باقی سارے ایلیمنٹس وہاں پر زیرو ہو جائیں گے in the remaining of the matrix تو اس یہی پروسیس پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ رو سیکنڈ کالم کے فسٹ ایلیمنٹ سے دہرائیں گے اور we will continue this till we reach the last element جو ریزیڈول ایلیمنٹ ہوگا اور وہاں سے ہمیں لاسٹ ان نون مل جائے گا پھر ہم اس کی بیک سبسٹیوشن شروع کریں گے اور ریمیننگ ان نون ایلیمنٹس کو ڈٹرمن کر لیں گے تو Gauss's elimination method basically then it means کہ the way that it proceeds as it keeps eliminating elements in a row by row manner تو سب سے پہلے فرسٹ رو کو ہم کنسیڈر کریں گے بس ایک یہ اس میں مسئلہ ہے کہ دس میتھڈ ول فیل اور it may not work if the the element that we are targeting become zero کیونکہ اگر وہ زیرو ہوگا تو پھر زیرو سے ڈیوائڈ کرنا uh, مشکل ہو جائے گا اور zero by zero one anyway نہیں ہوتا ہے in fact it is not defined so we have to be careful if that situation arise تو پھر ہم ایک پروسیس یوز کرتے ہیں what we call as pivoting تو وہ ہے کہ that we interchange various rows and columns اور پھر اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکرائب کریں گے بائی شوئنگ دی ایگزامپلس لیکن اس وقت in terms of the procedure in terms of the algorithm میں اس بات کو رپیٹ کروں گا کہ اگر ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اور ایک سسٹم آف ایکویشنز ہے این بائی این اکویشنز کا تو ان ایکویشنز کو ہم اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ فسٹ رو اور فسٹ کالم کے میں جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم بعض اوقات in terms of our notation A one one بھی کہتے ہیں the element existing in the first row and the first column اس سے اس ایلیمنٹ سے ساری رو کو ڈیوائڈ کر دیں گے دیٹ مینس تو اے ون ون کی جو نئی ویلیو آ جائے گی وہ ون آ جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ رو میں نیکسٹ رو میں جو فسٹ ایلیمنٹ ہوگا اس سے ملٹیپلائی کر کے سبٹیکٹ کر دیں گے تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہمارا جو first element in the second row ہے وہ زیرو ہو جائے پھر ہم دوبارہ فرسٹ رو کو لیں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے with the first element lying in the third row first column اور اس میں سے سپریٹ کر دیں گے جب سپریٹ کریں گے تو اگین ریزلٹ کیا ہوگا کہ فسٹ ایلیمنٹ زیرو ہو جائے گا سو so اس طرح سے ہمارے پاس ایک ٹرائنگولر فارمیٹ بن جائے گا کہ جس میں اپر ٹرائنگولر ساری نان زیرو ہوگی ان دا گیون میٹرکس اور جو لوور ٹرائنگولر پارٹ ہے کمپوننٹ ہے وہ سارا زیرو ہو جائے گا except one element appearing at the place n by n یعنی A n n will be non zero and that will give us a value for A n n اور پھر ہم اس سے بیک سبسٹیچیوٹ کریں گے اس کو پچھلی رو میں سبسٹیچیوٹ uh, کرنے سے ہمیں جو A n minus one element ہے وہ مل جائے گا اور اس طرح سے ہم بیک سبسٹیچیوشن کرتے کرتے تمام ان نون ایلیمنٹس معلوم کر لیں گے ہم اس بات کو ایک ایگزامپل سے بھی پھر السٹریٹ کر کے بتائیں گے with a simple example and the procedure will be evident تو گوس ایلیمینیشن میتھڈ میں یہی کیونکہ اس میں ایلیمینیشن انوالو ہے we eliminate the elements one by one till we reach the only one element that has a exact value پھر بیک سبسٹیوشن یوز کرتے ہیں تو اس لیے اس کا نام گاؤس ایلیمینیشن میتھڈ ہے اور یہ گاؤس کے نام پر ہے بیکاز دا فیمس میتھمیٹیشین جس نے میتھمیٹکس میں بہت کام کیا he first introduce this method to solve large number of of system equation speaking یہی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت مشکل بات کو بہت آسانی سے بتا دیا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جو انہوں نے بہت آسان سی بات کہی تھی اب میں اس کو مشکل کرنے لگا ہوں <laughs> آپ ذرا سا دیکھتے چلیے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو صرف فارملائز کیا in this method the solution to the system of equation is to obtain in two stages this what doctor صاحب is mention the given system of equation is reduce to an equivalent upper triangular form using elementary transformation ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن سے جو آپ کے پاس میٹرکس دیا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر لوور ٹرائنگولر کو آپ نے کیا کرنا ہے زیرو کرنا ہے اپر ٹرائنگولر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے لیکن لوور ٹرائنگولر کے اندر آپ نے اس کو بالکل مطلب زیرو لے کے آنے the given system of equation is to an equivalent upper triangular form using elementary transformation تو پہلے تو چیز یہ کرنی ہے اب آپ کے پاس ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہیں وہ تین ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں آپ کی لیے میں دوبارہ سے ریوائز کرتا ہوں کہ میٹریسز کے اندر اگر آپ کسی بھی دو روز کو انٹرچینج کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا کسی بھی دو روز کو انٹرچینج کر دیں تو ہم اس کو کہتے ہیں one of the elementary transformation دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کسی بھی رو کا کوئی ملٹیپل کسی اور اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہیں کہ تھرڈ رو کو چار سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں ملٹیپلائی کر کے بسر شوق آپ پانچویں رو میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے فرسٹ رو کو اگر آپ چاہیں مائنس ون سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں تو اس کو میتھمیٹیکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آر آئی جے آر آئی جی سے کیا مراد ہے کہ آئی جے رو کو آپ نے چینج کر دیا ایم ٹائمس آر آئی یعنی ایم سے آپ نے آئی رو کو ملٹیپلائی کر دیا ہے تیسری چیز جو ابھی میں نے بتائی تھی وہ کیا ہے m times r r i plus j یعنی کہ آر آئی کو ایم سے ملٹیپلائی کر کے آپ نے آر جے کے اندر ایڈ کر دیا تو یہ تین جو ٹرانسفارمیشن ہے تین جو پروسیس ہیں یہ آپریشن ہیں ان کو کہتے ہیں ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن ایلیمنٹری آپریشن اور یہ الاؤ ہوتی ہیں میٹریس کے اندر اب اس سے تھوڑا سا یاد ہوگا کہ آپ نے کو اگر ہم نے لینئر الجبرا میں کچھ باتیں کی تھیں جس میں ہم نے ایشلان فارم کہا تھا ریڈیوس ایشلون فارم کہا تھا یہ کچھ اس طرح کی باتیں یہاں پر ہم کرنے لگے ہیں تو پہلے اسٹیپ میں کیا ہے آپ نے لوور ٹرائنگولر ایلیمنٹ جو آپ کے پاس میٹرکس ہے اس کو زیرو کرنا ہے اور ایک اس کو ریڈیوس کرنا ہے into only upper triangular matrix simple سی چیز ہے second the upper triangular system is using back substitution procedure the doctor صاحب جسٹ مینشن دیٹ کہ آپ نے پہلے اس کو اپر ٹرائنگولر بنانا ہے اور اس کے بعد بیکورڈ سبسٹیوشن کرنی ہے تو آپ کے پاس ساری ویلیوز آ جائیں گی جس میں انہوں نے ایکس این این این کی بات کی تھی اے این این کی بات کی تھی this method is explain by considering system of n equation knowns in the form as follows انہوں نے تو بڑے آسان لفظوں میں کہی تھی اب ہم مشکل لفظوں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سسٹم آف این اکویشن ہیں این ان نونز ہیں یعنی کہ اسکوائر میٹرکس بنے گی اس کے آپ کے پاس A one one x one plus A one two x two and so on so for is equal to b one and lastly A n one x one plus A n two x two and so on so forth plus A n n x n is equal to b n اب اس کو ہم میٹرکس فارم میں ہم ٹرانسفارم کریں گے میٹرکس فارم میں کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں a one one a one two and so on so forth a one n and so on اور ایک کالم ویکٹر آئے گا آپ کے پاس x one x two x three so on and right hand side پہ آپ کے پاس آ جائے گا b one b two b three یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں A x is equal to b ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے آگے لے کے کیسے چلیں گے اسٹیج ون میں substituting the value of x one from first equation rest x one کی ویلو معلوم کر کے ہم دوسرے کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں گے سبسٹیچیوٹ کر لیا ایکس ون کی ویلو تو سیکنڈ میں x x one one eliminate eliminate ہو ہو گیا گیا تھرڈ میں میں لاسٹ بھی ایکس ون ایلیمنیٹ ہو گیا نا the last n minus one equation are independent of x one that is x one is from the last n minus one equation یعنی فرسٹ میں تو ایکس ون ہے باقی سب میں نہیں ہے third fourth fifth and nth equation تو آپ نے یہی پروسیجر کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ سیکنڈ اکویشن کے اندر ایکس ٹو تو ہوگا لیکن اس کے بعد ایکس ٹو نہیں ہوگا پھر سیم آپریشن ہم دوبارہ سے استعمال کریں گے تو تھرڈ اکویشن میں تو ہمارے پاس ایکس تھری ہوگا لیکن اس کے بعد ایکس تھری نہیں ہوگا اور لاسٹلی ہمارے پاس ایکس این این بچے گا the same procedure is repeated till the given system is um the upper ٹرائنگولر فارم ٹھیک ہے نا جو اپر ٹرائنگولر فارم اس طرح کی ہو جائے گی آپ کے پاس c one one x one plus c one two x two and so so forth c one n x n is equal to d one and lastly c n n x n is equal to d n دیکھیں اس کے اندر لاسٹ ٹرم ہے آپ کے پاس وہ ایک سنگل ٹرم ہے اس کے اندر صرف ایکس این ہے اور آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے اسٹیج ٹو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس the values of the unknown are determined by backward substitution First, xn is found from the last equation and then substitution this value of xn in the preceding equation will give the value of xn minus 1 and so on so forth. Continuing this way, we can find the values of all other unknowns. یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس یہ آگیا کہ ہمارے جو ایکویشن تھی اس میں جو لاسٹ ایکویشن تھی اس میں سے ہم نے ایکس معلوم کیا اس ایکس کی ویلیو اس سے پہلے والی ایکویشن میں n مائنس ون میں سبسٹیچیوٹ کر دی تو وہاں سے ایکس این مائنس ون آ گیا اب ایکس معلوم ہے آپ کو ایکس این مائنس ون معلوم ہے اس سے پیچھے والی اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں گے ایکس این مائنس ٹو معلوم کر لیں گے and so on so forth lastly آپ ایکس ٹو معلوم کریں گے پھر ایکس ون معلوم کریں گے تو سب کی ویلیوز آپ اس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس x one x two x n کی ویلیو معلوم ہو جائے گی اب یہ ایگزامپل اگر آپ لیں تو solve the following system of equation using Gaussian elimination method اب ہمارے پاس کیا چیز ہے two x plus three y minus z is equal to five four x plus four y minus three z is equal to three minus two x plus three y minus z is equal to one یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے اس میں تھری سیٹس آف اکویشن دی ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے پاس تھری ہمارے پاس ویریبلس ہیں x and y and z ہم اس کو سالو کریں گے تو وہی پروسیجر ہم فالو کریں گے once again the one which I have describe the one doctor صاحب ایکسپلین کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جی ڈاکٹر صاحب اس کو کیا کریں فردر اس میں ہمیں there are several ways that we can do لیکن گاؤزز ایلیمینیشن کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ we can choose any variable and try to replace it in terms of the others تو یہاں پر فار ایگزامپل ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے کیونکہ یہی آسان رہتا ہے کہ ہم ایکس کی ویلیو معلوم کریں فرسٹ uh, رو سے اور ہم اس کو سبسٹیچیوٹ کریں اور اس کو ریپلیس کریں باقی ایکویشنز میں تو ہمارے پاس صرف دو ان نون وائی اور زیڈ میں ایکویشنز رہ جائیں گی پھر جو باقی ایکویشنز رہ گئیں ان میں سے ہم لیٹ سے وائی کی ویلیو معلوم کریں گے ان ٹرمز آف زیڈ تو آخر میں ہمارے پاس صرف ایک ایکویشن رہ جائے گی جو زیڈ میں صرف ویلیو دے گی اور زیڈ ان نون ہوگا تو وہاں سے ہمیں زیڈ کی ویلیو مل جائے گی one equation one unknown that is z اور زیڈ کو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے backward into the equation جہاں وائی بھی موجود تھا تو وہاں سے ہمیں وائی کی ویلیو مل جائے گی اور جب ہم اس طرح سے ہمیں وائی اور زیڈ کی ویلیو معلوم ہو گئی وائی اور زیڈ کی ویلیو کو ہم فسٹ اکویشن میں سبسٹیوٹ کریں گے تو ہمیں ایکس کی اکویشن مل جائے گی تو اس طرح سے بیکورڈ سبسٹیوشن کے پروسیس سے تینوں ان نون اس اکویشن میں جو دیے گئے ہیں ایکس وائی زیڈ کی ویلیو ہم معلوم کر لیں گے تو یہ ایک پروسیجر ہے جو ہم اڈاپٹ جو آپ نے آسانی سے بتایا میں پھر مشکل کروں اس کو <laughs> تو جو ڈاکٹر صاحب نے جی۔ بتایا اس پروسیجر کو فارملائز کرتے ہیں میتھمیٹیکل طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے یہ اسٹیج ون کیا ہے جس کے اندر ہم ریڈیوس کرتے ہیں to upper triangular form that is the reduction to upper triangular form we divide first equation by two and then subtract the resulting equation multiplied by four and minus two from the second and third equation respectively this we eliminate x from the second and third equation یہ کئی طریقے کار ہیں اس کے پہلا طریقہ کار تو یہ کہ ایکس کی ویلو آپ معلوم کر لیں اور اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں سیکنڈ اکویشن کے اندر پھر ایکس کی ویلو جو آپ نے معلوم کی ہے وہ تھرڈ اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں اب سیکنڈ اور تھرڈ میں سے کیا ہو جائے گا ایکس جو ہے وہ غائب ہو جائے گا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس میں اکویشن کو ہم سالو کیا کرتے تھے تو ہم نے کہا ہے کہ ایکس کو آپ جو بھی اس کا کمپیشن ہے اسے ڈیوائڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کر کے دوسری اکویشن کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دیں اس کیس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ فور سے ملٹیپلائی کر لیں اور مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کر لیں اور اس کے بعد ایڈ کر دیں تاکہ وہ جو ان کے ہیں ایکس ون کے دونوں سوری ایکس کے کوفیشنٹ سیکنڈ اور تھرڈ اکویشن کے اندر زیرو ہو جائیں تو یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں بھی کیا ہے the resulting new system is x plus three by two y minus z by two is equal to five by two minus two y minus z is equal to minus seven six y minus two z is equal to six یعنی سیکنڈ اور تھرڈ اکویشن میں سے ہم نے ایکس کو المنیٹ کر دیا ہے اب ہمارے پاس جو سیکنڈ اور تھرڈ اکویشن ہیں وہ خالی وائی اور زیڈ کے اندر ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس تھرڈ اکویشن ہے اس میں کسی صورت سے وائی غائب ہو جائے اس کے دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ سیکنڈ اکویشن کو تھرڈ سے ملٹیپلائی کریں سیکنڈ اکویشن کو تھری سے ملٹیپلائی کریں اور تھرڈ اکویشن میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس جو وائی کا کوفیشنٹ ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ وائی کی ویلیو معلوم کریں اور تھرڈ اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں تو وہاں سے وائی غائب ہو جائے گا آپ کے پاس زیڈ رہ جائے گا تو یہ آپ کے پاس یہ جو میں نے پروسیس بتایا ہے تو آپ کے پاس ریوائز سیٹ آف اکویشن کیا بن گئی x plus three by two y minus z by two is equal to five by two y plus z by two is equal to seven by two and minus five z is equal to minus fifteen اب minus five z is equal to minus fifteen تو فوراً ہاتھوں کو بے چینی ہونے لگتی ہے کہ ہم دونوں سائڈ سے مائنس فائیو کاٹیں اور زیڈ کی ویلیو تھری رکھ دیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے زیڈ کی ویلیو آپ کے پاس تھری آ گئی تو جب زیڈ کی ویلیو تھری آ گئی تو ہم بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کر لیں گے اس کے اندر سیکنڈ اکویشن کے اندر تو وہاں سے آپ کے پاس وائی کی ویلیو آ جائے گی جب وائی کی ویلیو بھی آ گئی اور زیڈ کی بھی آ گئی تو ہم فرسٹ اکویشن سبسٹیچیوٹ کریں گے وہاں پہ کیا آ جائے گا ایکس کی ویلیو آ جائے گی stage two is backward substitution from the last equation we get z is equal to three یہ زیڈ کی ویلو سبسٹیچیوٹ کی وائی کی ویلو آ گئی آپ کے پاس seven by two minus three by two which is equal to two and then x is equal to one تو x is equal to one y is equal to two z is equal to three جی ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی آبزرویشن ہے اگر ہم دو سلائڈیں پیچھے جائیں جی جناب یہ والی جی جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس اکویشن کو اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ٹرینگولر فارم بن رہی ہے ٹھیک ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایکچولی نہیں دکھ رہے دیٹ مینس کہ وہ زیرو ہیں تو جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ اس پروسیجر میں ہم نے ایک زیرو لانا ہے لوور ٹرائنگولر فارم کو اور اپر ٹرائنگولر کو ہم نے نان زیرو رکھنا ہے تو وہ یہاں پر یہ ایک سٹیپ کرنے کے بعد ہم زیڈ تک پہنچ گئے ہیں اور وی کین سی دیٹ کہ وہ ٹرائنگولر فارم آ رہی ہے یہ تین ویریبل میں ہے اگر اس سے زیادہ ویریبل میں بھی ہوگی تو فارمیٹ یہی رہنا ہے تو یہ جو ہم نے سولوشن نکالا تھا جس میں equal to one y two two z two three کیا یہ اتنا ہی سمپل سا رہے گا آگے بھی نہیں یہ آگے تو نہیں رہے گا بلکہ یہ تو صرف کیونکہ سمجھانے کے لیے تھا تو اس طرح سے ہے لیکن اٹ کین چینج اور it depend on number of things جو ہمارا سسٹم آف ایکویشنز ہے اس کی ڈائمینشنس کیا ہیں یہ تھری بائی تھری سسٹم تھا تین ان تھے لیکن اگر زیادہ ہوں تو پھر کیا ہوگا اور یہ ہے کہ ان کے جو کوفیشنٹس ہیں ان کی ویلیوز کس طرح ہیں اٹ مے بی سچ کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبرز نہ آتے ہوں ایگزیکٹ نمبر جب آ جائیں جیسے یہ ون ٹو تھری آ گئے تو سلوشن آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر ڈیسیملز میں آئے پھر آنسر ذرا کیلکولیٹ میں کرنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے اس کو پھر تھوڑا سا لے کے چلیں جی ہاں۔ کہ فردر کیا کرنا ہے یہ بھی آپ نے تھوڑا سا کور تو کر دیا تھا پیوٹنگ کی جو بات ہے مینشن کیا تھا جی پارشل اینڈ فل پیوٹنگ تو آپ نے جو بتایا تھا اس کو ہی میں دوبارہ سے پھر لے کے جی، چلتا ہوں جی۔ کہ کیسے اس کو فارملائز کیا جائے پیوٹنگ جی۔ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ذرا سا امپورٹنٹ اہم بنانا ہے اگر وہ ایلیمنٹ زیرو جیسے بتایا تھا کہ اگر آ گیا تو پھر کیا کریں گے پہلا ایلیمنٹ ضروری نہیں ہے اچھا کوئی ایلیمنٹ ہم نے پیوٹنگ ایلیمنٹ بنانا ہے اب اپنی آسانی کے لیے ہم پہلا ہی کر لیں تو یہ بسم اللہ but it can be some other element also لیکن پہلا ایلیمنٹ ہم بنا لیں تو وہ ہمارے لیے ایزی رہ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ اہم ہے کہ پیوٹ ایلیمنٹ کہیں پر کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پہلا ایلیمنٹ پہلی رو کا پہلی کالم کا جو ہوتا ہے اس کو ہم پیوٹ بناتے ہیں وہ ہماری کنوینشن ہے کنوینئنس کے لیے بنا لیتے ہیں لیکن کسی وقت کسی جگہ پہ بھی ایلیمنٹ پیوٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز یہ ہے کہ پارشل اینڈ فل پیوٹنگ یعنی کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر کسی وقت زیرو پہلا ایلیمنٹ آ جائے تو ڈیوائڈ جس سے کریں گے تو ایک مسئلہ آ جائے گا اس کو آپ کیسے چینج کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ یا تو آپ روز کو انٹرچینج کر لیتے ہیں یا روز کو کہیں ایسے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا ایک نان زیرو آ جائے تو یہی کہتے ہیں the Gaussian elimination method fails if any one of the pivot elements become zero یعنی کہ اے ون ون اگر زیرو ہو جائے آپ کے پاس اے ٹو ٹو زیرو ہو جائے تھری تھری زیرو ہو جائے اے فور فور زیرو ہو جائے تو پھر کیا کریں گے in such a situation we rewrite the in a different order to avoid zero pivots ٹھیک ہے نا اس کو ایسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر زیرو نہ آئے یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ایلیمنٹ ہیں ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں یہ نان زیرو ہونے چاہیے changing the order of the equation is call pivoting ٹھیک ہے نا یہ ایک خاص ڈیفینیشن ہے کہ جو اکویشن کی جو آپ آرڈر کو چینج کرتے ہیں یعنی جو پہلے تھرڈ اکویشن تھی اب سیکنڈ بن گئی یا سیکنڈ جو تھی وہ فورتھ بن گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم پیوٹنگ کہتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ نان زیرو آ جائیں نا partial pivoting to be zero then are are search for the largest element element ہے نا اب کیا کر رہے ہیں لارجسٹ ایلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں لیٹرو جے گریٹر اب آپ نے شروع میں دیکھا تو شروع میں تو آپ کے پاس وہ پیوٹ جو ہے زیرو نہیں ہے لیکن ایک آپریشن کیا اور اس وقت آپ کے پاس پیوٹ زیرو ہو گیا تو بھی آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک طریقہ کار ہم نے بتایا ہے for example examine the solution of the following simple system یہ ذرا سا دیکھیں یہ شاید پہلے آپ نے نہیں کیا ہے اگر کیا ہے تو دوبارہ سے دیکھ لیں ہمارے پاس دیا ہوا ten to the power minus five x one plus x two is equal to one x one plus x two is equal to two بڑی سادہ سی ٹو بائی ٹو کی میٹرکس بنے گی دو اکویشن ہیں دو ان نون ہیں دو ویریبلس ہیں تو کیا چیز آپ کے پاس using Gaussian elimination method with and without partial pivoting resuming that we require the solution to only four decimal places the solution by Gaussian gives x one is equal x two is equal to one یہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہے غلط ہے یہ جو سولوشن معلوم ہو رہا ہے ایکس ایک ون اکول ٹو زیرو اور x two equal to one تو یہ مجھے اگر سیکنڈ ایکویشن میں میں اسے سبسٹیچیوٹ کروں تو مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا ٹھیک نہیں لگتا ہے تو پھر کیسے اس کو سالو کریں گے اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور جسے یہی ہم پارشل کرتے ہیں یعنی we transform we shift first second row to the first row اور first row to the second row ٹھیک ہے تھوڑا سا کیا میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں which is not clear to me as well کہ ایکس ون تو ہمارے پاس زیرو آ گیا کیوں ہے کیونکہ ہم نے اس کو فور ڈیسیمل پلیسز تک لے کے گئے ہیں جی اور x two is equal to one بظاہر تو سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے نا لیکن اگر ہم فور ڈیسیمل کے بعد شاید لے کے جائیں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے یہ ایک یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بعد اس کو لیں تو تب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم نے یعنی کنڈیشن نہ لگائیں فور ڈیسیمل کی اگر ڈیسیمل پلیسز کی اگر کنڈیشن نہ لگائیں تو پھر یہ آنسر صحیح آ جائے صحیح آ سکتا ہے تو آگے اس کو دیکھیں فردر <clears throat> دیکھیں اس کو کیا if you use partial pivoting the system takes a form x x x x one one one plus plus two two two two two ten power minus five Now using Gaussian elimination method, the solution is found to be x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, which is meaningful and perfect result. پچھلی دفعہ جو تھا وہ غلط آ گیا تھا نا وہ غلط آ گیا لیکن اس دفعہ اگر ہم نے صحیح کیا تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ x1 one is equal to one ہے جی اور x2 بھی 1 ہے 1 ہے تو اب یہ جواب صحیح آ گیا تو اسے اگر سبسٹیوٹ کریں تو ہم دیکھیں گے جواب ٹھیک آ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک فائدہ ہوا کہ پارسل پیوٹنگ کا پچھلی دفعہ جو ہم نے کیا تھا اس سے پچھلی ایکسرسائز میں جو کہ اگر آپ دیکھا جائے تو نارمل طریقہ کار سے وہ سالو نہیں ہو رہا ہے جی اور جو ہماری بیسک پرنسپلس ہیں اس کو وہ کر لیکن یہاں پر اگر دیکھیں ہم نے اس کو پیوٹنگ سے چینج کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا جواب دے رہا ہے میننگ فل آنسر دے رہا ہے اچھا سا صحیح جواب دے رہا ہے تو دس مینس کے پارشیل پیوٹنگ از سو یوزفل تو اب یہ اس کو ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نومیریکل اینالیس پڑھنا کیوں ضروری ہے جی اس کیس کے اندر جواب ہمارے پاس زیرو ون آ رہا تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس جواب ون ون آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ how different these two answers are تو جناب آتے ہیں ان ان full full pivoting pivoting pivoting pivoting اور اور complete complete we we interchange interchange rows rows and and and columns columns دیکھیے کہ میں میں نے کو انڈر لائن بھی بھی کیا کیا ہوا ہوا ہے ہے takes such that the largest element in the matrix of the variables also get change full pivoting in fact is more complicated than the partial pivoting partial pivoting is preferred for hand computation ٹھیک ہے نا جب تک ہینڈ کمپٹیشن ہے تو ہم پارشل پیوٹنگ کرتے ہیں لیکن اگر جب نے ہمیں کمپیوٹر سے کمپٹیشن کرنی پڑے گی تو ہم فل پیوٹنگ کی طرف جائیں گے یہ ذرا سے خیال رکھیے گا اب آتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بڑی آسانی سے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اکویشن فارم اکویشن کو کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں دا میٹرکس فارم ٹھیک ہے نا کیا لکھا ہے ہم نے یہ پہلی جو میٹرکس دی ہوئی ہے میٹرکس آف کوفیشنٹس ہے اس کے بعد سیکنڈ جو آپ کے پاس کالم ویکٹر دیا ہوا ہے یہ میٹرکس ہے یہ ویکٹر ہے کس کا آف ویریبلس ہے یا نونس کا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کانسٹینٹ دیے ہوئے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں A x is equal to b پھر A is square matrix x is column vector اور بی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کالم ویکٹر ہے اور ایکس جو ہے نمبر آف ان ہیں اور بی بھی آپ کے پاس جتنے آپ کے پاس نمبر آف اکویشن ہیں وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ نمبر آف اکویشنس اور نمبر آف ویریبلس برابر ہیں اس کا آرڈر این ہے تو ایکس از میٹرکس جس کے اندر ایک کالم ہے اور این روز ہیں b is also a matrix جس کے اندر ایک کالم ہے این روز ہے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں example solve the system of equation by Gaussian elimination method with partial pivoting یہ جو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کو ہم سالو جی۔ کریں گے جی اس میں پارشل پیوٹنگ کریں گے پارشل پیوٹنگ سے کیا وہی جو ابھی ہم نے ان کو بتایا ہے بچوں کو کس طریقے سے اس کو ہم چینج کریں گے روز کو کہاں لے کے جائیں گے انٹرچینج وغیرہ کریں گے جی۔ اور پھر ہم وہی طریقہ کار استعمال کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ اور اس دفعہ پہلے تو ہم نے جو اگزامپل دی تھی اس کے اندر زیادہ تر ہم نے میٹرکس کا استعمال نہیں کیا تھا بالکل استعمال کیا تھا ہاں جی۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا میٹرکس کا استعمال کریں گے اور وہ جو ٹرائنگولر فارم کی تھی یا اپر ٹرائنگولر کی بات کی تھی وہ ہم یہاں پہ کرنے کی وہ یہاں ظاہر ہوگی اور اس سے یہ بھی ہے کہ یہاں ہم سسٹم تو تھری بائی تھری لے رہے ہیں لیکن اس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے اگر زیادہ ان نونز ہو بڑھایا بھی جا سکتا ہے تو جناب آتے ہیں اس ایکویشن کی طرف اس ایکویشن کو ہم میٹرکس فارم میں ایسے لکھ سکتے ہیں پہلی میٹرکس ہو گئی one one one three three four two one three column vector is x y z is equal to column vector seven twenty four sixteen right hand side پہ کالم ویکٹر ہے آپ کے پاس سیون ٹوینٹی فور سکسٹین اور آپ کے پاس جو میٹرکس آف کوفیشنٹ ہے وہ ہے one one three three three four two one three جناب next to start with we observe that the pivot element a one one is equal to one which is not equal to zero first element row تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں فل پیوٹنگ کی یا کمپلیٹ پیوٹنگ کی جو ڈیفینیشن دی تھی اس لحاظ سے اس کو ہم چینج کریں گے گو کے ہمارے پاس اے ون ون ہمارے پاس ون ہے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اس کو ایگزامپل دیکھیں نا اس کے اندر ون ہے آپ ایسے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ون کو آپ پہلے جو رو ہے اس کو مائنس تھری سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ میں ایڈ کر دیں گے تو بھی آپ کے پاس زیرو آ جائے گا اسی طریقے سے فرسٹ رو کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ میں ایڈ کریں گے تو بھی زیرو آ جائے گا لیکن ہم اس کو پیوٹنگ کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں کیا کیا رو ون اور ٹو کو آپ نے انٹرچینج کر دیا جب انٹرچینج کیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا given equation takes the form after partial pivoting یہ ہو گیا three three four one one one two one three x y z is a column vector right hand side پہ ٹوینٹی فور سیون سکسٹین یہ خیال رکھیے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اندر بھی چینج کرنا ہے جب رو آپ چینج کر رہے ہیں تو یہ کیونکہ اکویشن ہے اگر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چینج نہیں کریں گے تو اس سے کافی گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ پوری کی پوری آپ نے رو کو چینج کرنا ہے رو کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی چینج کرنا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی چینج کرنا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے جی، ٹھیک ہاں جی، لیکن اس کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے ایکس وائی زیڈ یہ کیوں نہیں چینج کرتے ہیں نہیں ایکس وائی زیڈ نے تو وہی رہنا ہے اور اس کا جو افیکٹ اگر ہم روز ان کو چینج کر رہے ہیں روز ان ٹو کالم تو ایکس وائی زیڈ وہ پھر بھی وہی آئیں گے ٹھیک پھر بھی وہ وہی رہیں گے ان ان کو کو چینج نہیں کرنا اس لیے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک یہ خیال رکھیے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ تو چینج کر رہے ہیں جب روز کی بات ہے یہ آپ آپس میں چینج نہیں کر دیجیے گا کیا نام ایکس وائی زیڈ کو چینج نہیں کر دیجیے گا پوری رو کی جب میں نے بات کی تھی تو اس میں سے ایکس کو نکال دیں اور وائی کو نکال دیں یعنی کہ پہلی کوفیشنٹ کی جو ہوگی اس کو چینج کریں گے ان کو آپس میں چینج کر سکتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ کیونکہ اکویشن بیلنس ہے اور اکویشن ساری کی ساری ایکس وائی اور زیڈ کے اندر ہی ہیں اسٹیج ون کیا ہے reduction to upper triangular form کیسے کریں گے آپ پیچھے کے اس میں جاتا ہوں میں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے three three four one one one two one three ہے تو آپ کے پاس جو پہلی رو کا پہلے ایلیمنٹ ہے یا ون آنا چاہیے باقی نیچے اس کالم کے اندر سارے زیرو آنے چاہیے سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو آپ کے پاس ون آنا چاہیے باقی نیچے جو زیرو ہونا چاہیے تو دو اسٹیپ آپ کریں گے دو اسٹیپ کیسے کریں گے پہلے اسٹیپ پہلے اسٹیپ کے اندر آپ نے تھری سے ڈیوائڈ کرنا ہے کس کو فرسٹ رو کو تھرو آؤٹ تھری سے آپ نے ڈیوائڈ کر دیا پھر اس کے بعد آپ کے پاس ون آ گیا اس کو مائنس ون سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں گے اور مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں گے اور آپ کے پاس سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ زیرو آ جائے گا اب پھر اس کے بعد کیا کریں گے سیکنڈ اسٹیپ کے اندر سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو ون بنائیں گے اور اس کے بعد نیچے والے کو زیرو کریں گے and that's what we get one one one one four by by three three zero minus میں نے زیرو نہیں لکھا ہے لیکن اس کا پرزیوم کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ زیرو ہوگا zero minus one one by three اور لاسٹ رو ہو جائے گی zero zero minus one by three column vector x y z right hand side پہ ایٹ زیرو مائنس ون آ گیا ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ زیڈ کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں وائی کی معلوم کر سکتے ہیں اور ایکس کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بیکورڈ سبسٹیوشن سیکنڈ اسٹیپ آیا سیکنڈ اسٹیپ میں وہی z is equal to three آ گیا آپ کے پاس بیکورڈ سبسٹیچیوشن کیا minus y plus one is equal to zero آیا اور y is equal to one similarly اب یہ وائی کی ویلو ون اور زیڈ کی ویلو تھری جو ہم فرسٹ اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ گیا x plus one plus four is equal to eight اور x equal to three x is equal to three y is equal to one z is equal to three یہ آپ کے پاس جواب آ گیا کیا کیا آپ نے پہلے آپ نے اس کو میٹرکس فارم میں لکھا اپر ٹرائنگولر بنایا اور لاسٹلی آپ نے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کیا تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں جی اس سے کچھ کیا بچوں نے سیکھا انہوں نے بچوں نے یہ سیکھا کہ ایک سسٹم آف اکویشن اگر ان کے پاس دیا ہو کیونکہ سائملٹینیس اکویشن انہوں نے پہلے کی ہوئی ہوں گی تھری بائی تھری بھی شاید کیے ہوں لیکن اگر ایک جنرل سسٹم زیادہ نمبر آف اکویشن کی ہوں تو انہیں ایک پروسیجر کے تحت کرنا ایک الگوریتھ کے تحت کرنا ایک اور بات ہے جو کہ اب انہوں نے اس کیس میں دیکھ کے اور یہ سیکھ لی ہوگی کہ کس طرح سے اور گاؤزز ایلیمینیشن میتھڈ سے by using partial pivoting method کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور وہی بات کہ پہلے میٹرکس کو اپر ٹرائنگولر فارم میں لائیں لوور ٹرائنگولر فارم ساری زیرو ہوگی اور وہاں سے پھر بعد میں جو ہمیں ویلیوز ملیں بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے تمام ان نونس کو معلوم کیا جائے so this applies to any number of any dimensions of matrix that is whatever the number of equations may be the still there unknowns can be determined by using Gauss's elimination method تو یہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہے اور اس کو جس طرح سے uh, جو اگزامپل ابھی اسکرین میں آ رہی ہے uh, اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ تین کے بجائے فور بائی فور میں ہے still they can use the same principle that we have learned earlier اور we can apply to the four by four اور اسی طرح اگر ہم ڈائمینشنز بڑھاتے جائیں اس کو سالو کر سکتے ہیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو دو تین پرنسپلس بتائے گئے ہیں ان کو ان پرنسپل کو یہ فالو کریں تو پرنسپل پارشل پیوٹنگ کے اور پرٹیکولرلی اسی پر یہ امفسائز کرنا ہے جیسے جی جی سوری یہ جو ایگزامپل ہے یہ ہماری پارشل پیوٹنگ کی ہے جی کوکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں جی اس کے اندر سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس کو ہم نے میٹرکس فارم میں لکھتے ہیں میٹرکس فارم میں کیا لکھا وہی zero four two eight four ten five four four five six point five two nine four four zero x one x two x three x four right hand side پہ twenty four thirty two twenty six twenty one To start with, you observe that the pivot row, that is the first row, has a zero pivot element, that is A110, ج row follow zero pivot element اس کو ہم کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی موجود ہے اس وقت اس میں دیکھیں تو فرسٹ رو اور فورتھ رو کو آپس میں انٹرچینج کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا سیکنڈ اسٹیپ میں اسٹیج میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ریڈکشن کرنا ہے ٹو اپر ٹرائنگلر فارم تو آپ کے پاس فسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ ون آ گیا باقی اس کالم کے اندر سارے زیرو آ گئے اور آپ کے پاس یہ ایک میٹرکس آ گئی ٹھیک ہے نا اس میٹرکس کے اندر سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ ابھی آپ کے پاس ون نہیں ہے اسی طریقے سے تھرڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ بھی ون نہیں ہے ابھی آگے چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم نے کیا کیا سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ ون لے آئے اور اس سیکنڈ کالم کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے بعد نیچے جو ہے سارے ایلیمنٹ زیرو ہیں تو ابھی پارشلی کام کمپلیٹ ہوا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے ہم لے کے آئیں گے تھرڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ ون اس سے ڈیوائڈ کر لیں کس سے three point four five nine four سے تو آپ کے پاس سیکنڈ سیٹ آف اکویشن جو لکھی ہوئی ہیں یہ جو سیکنڈ میٹرس فارم جو دی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس اپر ٹرائنگولر بن گیا یہاں سے ایکس فور معلوم کر سکتے ہیں x four will be to what دیکھیں بائی کیا ہو جائے گا ایکس فور ٹو ہو جائے گا کوکلی تو بیکورڈ سے کیا ہو گیا آپ کے پاس ایکس فور آپ کے پاس ٹو آ گیا ایکس تھری آپ کے پاس ٹو آ گیا ایکس ٹو ون آ گیا ایکس ون ون آ گیا یعنی ون ون ٹو ٹو تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا بیکورڈ سبسٹیوشن سے یہ آج کا جناب ہمارے پاس لیکچر تھا ڈاکٹر صاحب جی جو ہم نے بچوں کو بتانا تھا ہم نے سادہ سی چیزوں کو کمپلیکیٹ کیا ہے یا ہاں. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کمپلیکیٹڈ چیزوں کو آسان آسان کیا ہے انفیکٹ جس وقت بھی کسی چیز کو فارملائز کیا جاتا ہے تو بظاہر وہ بعض اوقات دکھتا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو مشکل کر دیا لیکن ایکچولی ہم اس کو مشکل نہیں کر رہے ہوتے آسان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ایک میتھڈ پروسیجر کے تحت باندھ دیا تو جناب بچوں سے اجازت لیتے ہیں اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جس کے اندر ہم یہ سسٹم آف لینئر ایکویشن کی باتیں اور کریں گے اور ڈفرینٹ میتھڈ جو ہیں گوس ایلیمنیشن میتھڈ جو ہم نے آج کیا ہے بہت جارڈن میتھڈ وغیرہ ہیں کراؤڈس میتھڈ وغیرہ ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آ, اس لیکچر کے لیے یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے گو کتنا آسان ہے کتنا سہل ہے اس کو ریوائز کیجیے گا اس کی بہت ساری ایکسرسائز کیجیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل فزیکل اور اپنے ملک پاکستان کا ضرور خیال رکھیے گا بہت قیمتی سرمایہ ہے آپ لوگوں سے اجازت دیتے ہیں اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ جی۔ السلام علیکم السلام علیکم خدا حافظ